بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدر إجلاس حضرت مولانا يوسف جميل صاحب جامعة حفظه الله مجلس میں موجود معزز علماء کرام قوم و ملت کی آبرو نوجوانان اسلام محترم بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو ایک ہوتی ہے چھوٹی پریشانی اور کچھ پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں اور ان بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی چار پریشانیاں اور بڑی بڑی کچھ پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں ان بڑی بڑی مصیبتوں میں سے چار مصیبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں وہ چار بڑی بڑی مصیبتیں کیا ہیں قہر خشک سالی بارش کا نہ ہونا دوسرے فقر و فاقہ تیسرے دھندا چل رہا تھا تباہ ہو گیا چوتھے اولاد کا نہ ہونا یہ چار بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں تحت یعنی خشک سالی بارش کا نہ ہونا فقر و فاقہ رزق کی تنگی صبح آدمی کو کھانے کو کچھ مل گیا تو شام کا کھانا میسر نہیں شام کو کھانا میسر آ گیا تو صبح کو کھانا میسر نہیں اور تیسرے اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا ہرا بھرا باغ تھا دھندا اس باغ ہی تباہ ہو گیا اور چوتھے اولاد جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے آدمی اولاد سے محروم ہے تو بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار پریشانیاں سب سے بڑی اور یہ چاروں پریشانیاں بہت کم لوگ جھیل پاتے ہیں بعض بعض لوگ تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اپنی جانے گنوا دیتے ہیں دور کا سلگتا ہوا مسئلہ رہے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ان چار پریشانیوں کا علاج بتا دیا کہ یہ چار بڑی بڑی پریشانیاں اگر کسی کو لاحق ہوں ان چار پریشانیوں میں کوئی مبتلا ہو تو ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے اس نسخے کو استعمال کر لے یہ چار پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داود کتاب الوطر کی روایت ہے ابو داود شریف میں یہ روایت کتاب الوطر میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرج ومن كل ضيق مخرجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ رواہ ابو داؤد کی کتابی گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمبی ماتو ہوئی لے یا یہ عربی جملے یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے ایک ہے استغفار پڑھنا اور ایک ہے استغفار کو لازم پکڑ لینا لازم پکڑ لینے کا مطلب آدمی کسی بھی حال میں ہے استغفار پڑھ رہا ہے چل رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے کہیں بیٹھا ہوا کام کاج سے فارغ بیٹھا ہے استغفار پڑھ رہا ہے سوتے وقت استغفار پڑھ کر کے سویا ہے جاگا تو استغفار پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے فائدہ فائدہ بتایا جا رہا ہے اللہ من فرجا تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے کشادگی پیدا کر دے گا من کل ہم چاہے پریشانی چھوٹی ہو چاہے پریشانی بڑی ہو چاہے بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار بڑی پریشانیاں ہوں جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ من کل ہم فرجا اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے ہر اندیشے سے ہر غم سے خوشادگی پیدا کر دے گا وَمِن كُلِّ زِيقٍ مَخْرَجًا تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا آدمی کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور ہر دور کا ایک برننگ ٹاپک ہے سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے کہ آدمی پیٹ کیسے بھرے اسے روزی کیسے ملے حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے تمام تنگیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے اور ہر دور کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیٹ کا پیٹ کے بھی مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آدمی کو اس جگہ سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا اب آپ کو کیا چاہیے ہر آدمی چاہتا ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے میں کسی تنگی میں مبتلا ہوں تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے بڑی تنگی اور ترشی میں فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے روزی حاصل کرنے کا راستہ کھول دے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پیٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا تمہاری روزی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہو وہ اپنے غموں کا علاج کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے اور علاج کہیں موجود ہے وہ علاج اپنے غموں کا ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں علاج موجود نہیں ہے اور جہاں پہ علاج موجود ہے اس کے غموں کا وہاں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کی پریشانیاں دور کیسے ہوں گی یہ تو حدیث رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں فخر و فاقہ میں مبتلا ہوں صبح کو کھانے کو مل جاتا ہے مجھے اور میرے بچوں کو تو شام کو کھانا میسر نہیں ہوتا شام کو مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا حضرت میں فخر و فاقہ سے پریشان ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کثرت سے کر کثرت سے استغفار کر تیرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے کا مولانا ایک واقعہ یاد ہے ایسی فاقا کو سادی رحمت اللہ علیہ نے ایک پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ مشت زن بخت روزی نہ داش نہ اسباب شامش مہیا نہ شکم دل کشید کی روزی محالست خوردن بمشت کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا روزی کا نصیبہ نہیں رکھتا تھا نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش نہ تو اسے شام کے کھانے کے اسباب مہیا تھے نہ صبح کے اور تھا پہلوان اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں بڑی بڑی کمپنیوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہونے والے آدمی کو تخت و تاج عطا کر دیتا ہے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر وہی مالک الملک توت الملک من تشا جب وہ بادشاہ کا مالک ہے ملک کا مالک ہے جسے چاہے ملک دے دے وہ تنزع الملک ممن تشا جس سے چاہے ملک چھین لے وہ تو عز منتشا جسے چاہے عزت دے وہ تو ذل منتشا جسے چاہے ذلت دے روزی اس کے ہاتھ میں اگر لکھ دیا ہے اس نے کہ آج دن میں آدمی کو دس ہی روپیہ ملے گا اسے دس ہی روپیہ ملے گا ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا روزی کی تقسیم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوتے چٹاتے پھرتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر انہیں نوکری میسر نہیں ہے نوکری نصیب نہیں ہے تو یہ بیچارہ پہلوان تھا شام کو کھانے کو مل گیا تو صبح کو نہیں صبح کو مل گیا تو شام کو نہیں اور شکم کشیدے پیٹ کے ظلم سے بیچارہ پیٹ پر مٹی دھوتا تھا پیٹ پر مٹی دھوتا تھا کیوں کہ روزی محالست خوردن بمش اس لیے کہ روزی کا حاصل کرنا یہ فائٹ سے نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے کوئی آدمی فائٹ سے مشکل سے مکے سے فائٹ سے روزی حاصل نہیں کر سکتا اپنی صلاحیت سے آدمی روزی حاصل نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ہی آدمی کو روزی دیتا آگے لکھتے ہیں گہشتی خلق شدے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر بریانی کھا رہا ہے کوئی کوئی بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے تو ان کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے شدے آپ تلخش بہت اس کے حلق میں کڑوا پانی اترتا تھا اور وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کوئی طریقہ بتاتی آسمان کوئی طریقہ بتاتا اور میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ ڈال دیتا کبھی آپ لوگ سوچتے ہیں کاش کے بہت زیادہ پیسہ ہوتا کروڑ پتی ہوتا تمنا کرتے ہیں ہر آدمی تمنا کرتا ہے تو وہ یہی تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین اور آسمان کچھ ایسا طریقہ بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ جاتا اور میں بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح ایش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا سادی آگے لکھتے ہیں شنی دم کی روزی زمین بے کاست ایسا میں زنکدہ نے بوسی دریافت میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھو دی تمنا کرتا تھا کہ کوئی زمین ایسی مل جاتی کہ میں کھوجتا اس کے اندر سے خزانہ مل جاتا کہیں سے میرے ہاتھ میں مال و گھر آ جاتا اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھو دیتا ہوں کہ روز زمین میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک روز ایک زمین کھو دی کیا ملا خزانہ نہیں زنخدہ نے دوسری دریافت ایک مرے ہوئے آدمی کے جبڑے کی ہڈیاں پائی کہ دانتوں کے موتی بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں کی جگہ پر صرف حلقے موجود ہیں پہلوان نے اس کھوپڑی کو دیکھا اس جبڑے کو دیکھا ٹھیک ہے سادی کہتے ہیں گفت و زماں کہ اے خواجہ پاپے مرادی بساز بغیر زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا حکمت اور بھید کہتا تھا کہ اے پہلوان اللہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حال سے موافقت کر اسی حال میں رہ جس حال میں اللہ تجھے رکھ رہا ہے اسی حال میں رہ نہیں دہن زیر گل شکر خوردانگار یا خوندی کیا ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی نہیں ہے چاہے بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل کیا ہوا آدمی اگر فاقے سے مر گیا ہے اس کے جبڑے کا بھی منہ کا حال یہی ہونے والا ہے اور جو شکر کھا کر کے بریانی کھا کر کے مرا ہے اس کے بھی جبڑے کا حال یہی ہو جانے والا ہے نئی نس دہن شکر خوردانگار یا خونے دل کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے شکر کھایا ہوا معلوم کر یا دل لیا ہوا آدمی اگر فاقے سے بھی مر گیا ہے اس کے منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی ہو جانے والا ہے اور بریانی کھانے والے آدمی کے منہ کا حال بھی یہی ہو جانے والا ہے ہم لوگوں کا منہ بھی ایسے ہو جاتا ایسے ہی ہم لوگوں کا جبڑا ہو جاتا جیسا جبڑا اس آدمی کا اس پہلوان نے دے چاہے ہم بریانی کھا کر مرے چاہے بھوکے مرے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فقر و فاقہ سے پریشان تھے روزی کی ذرا تنگی ہے حضرت نے فرمایا روزی کی تنگی دور کرنا ہے تو اس کو لازم پکڑ اللہ سے اپنے گناہ کے معافی چاہ پھر ایک شخص اور آیا تاکہ حضرت اولاد نہیں بڑھاپے کی لاٹھی چلے بڑی تمنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت ٹھنڈا تباہ ہو گیا کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت باغ تھا باغ سوکھ گیا درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے کہا استغفار کو لازم پکڑ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسائل مختلف ہیں علاج ایک ہی آپ نے بتایا کیا وجہ ہے کہا کہ یہ علاج میں نے نہیں بتایا یہ علاج اللہ نے بتایا ہے اور سورہ نو کے اندر وہی علاج موجود ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک کام کر لو ایک نسخہ دے رہا ہوں وہ نسخہ اگر تم استعمال کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی آخرت تو بن ہی جائے گی تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ دین اسلام دین جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک بھیجا ہے صرف اس میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دین پر چلنے کی وجہ سے آدمی کو دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے یہ معلوم ہے حضرت نے فرمایا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بس میں نے کہا حضرت نو فرما رہے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کیا کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت مانگو بخشش طلب کرو اللہ سے استغفار کرو استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو انہو کا غفار بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے فائدہ پہلے دنیاوی فائدہ بتایا جا رہا ہے کیا یورسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا اللہ اکبر بارش تو رکی رہتی ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ گنہگار جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بارش روک لی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے تو نماز اس کا پڑھنے کے لیے باہر نکلو اور ہاتھ کو اتنی اونچائی پر اٹھاؤ کہ بغلے دکھائی دینے لگے دور تک آپ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح ہتھیلی الٹ کر کے اللہ سے دعا کرو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ ہتھیلی سیدھی رکھو لیکن اتنی اونچی کر لو کہ ایسا لگے جیسے پشت جو ہے کف بن گئی ہے ہتھیلی کی پشت ہتھیلی کا پیش بن گئی ہے اللہ سے دعا مانگو پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلو عورتوں کو لے جاؤ جانوروں تک کو لے جاؤ تاکہ اللہ کا تمہارے حال پر رحم کرے اور اللہ تبارک بارش برسائے ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں صاحب تفسیر ابن کثیر الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تحت پڑ گیا مدینہ کے لوگ اس تحت سے بہت پریشان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہا کہ حضرت کیا کیا جائے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج علاج علاج بتایا کیا جائے پریشانیوں کا قرآن سنت ہی میں موجود ہے ہر پریشانی کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے اس سے باہر نہیں ہے آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں قرآن سنت سے باہر ہو جانے کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی استغفار نہیں کریں گے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اس بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اس بابا کے پاس جا رہے ہیں اگر بتی سلگا رہے ہیں ارے مصیبت تو تم نے گھر میں پار رکھی ہے اگر بتی سلگانے سے کچھ ہونے والا ہے ایک تو تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو دوسرے اس مصیبت کو اور پڑھا رہے ہو اس مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو وہ بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قہد کا علاج تو شریعت محمدیہ میں موجود ہے چلو نماز استثقاء کے لیے نکلو اور ایک اونچی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور خالی قرآن حکیم کی استغفار کی ساری آیتیں پڑھ لی اور یہ عجیب و غریب جیب کا انداز تھا پانی مانگنے کا انداز کہ قرآن میں جتنی آیتیں استغفار کی تھیں جن آیتوں کا تعلق مغفرت سے تھا تمام آیتوں کو انہوں نے پڑھا اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر سے پتا چلتا ہے کہ استغفار میں تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے حضرت علیہ السلام نے کیا فرمایا تم اپنے رب سے کرو بے شک وہ بخشنے والا ہے بہت زیادہ بخشنے والا کیا کرے گا وہ استغفار کرنے پر فائدہ کیا ہوگا استغفار کا بتایا گیا تمہارے اوپر اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا تمہارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا تمہارے ماحول کا مسئلہ حل ہو گیا اس لیے کہ گرمی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے بیماریاں بھی اتنی زیادہ رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہیں تو تمہارے ماحول کا مسئلہ حل تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل تمہارے مویشیوں کا مسئلہ حل اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور استغفار اگر کرو گے تو ایک فائدہ اور اللہ تم کو مالوں کے ساتھ امداد کرے گا دیکھو یہاں مال نہیں ہے قرآن کریم میں ایک جگہ مال بھی ہے لیکن یہاں مال کی جمع ہے اموال مال مانے ایک مال اور مال کی جمع اموال بہت سارے مال اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو مال نہیں اموال دیے جائیں گے بہت سارے مال تم تھوڑا مال مانگ رہے نا ہم بہت سارا مال تم کو عطا کریں گے یہ دوسرا فائدہ استغفار کا تیسرا فائدہ وہ بنی اگر شادی کے بعد دو چار سال بچہ پیدا نہیں ہوا تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے یہ شک بہت بری بلا ہے بہت بری بلا ہے یہ شک آدمی کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا بیوی کے اوپر گھر پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا شیطان ایسے موقع پر دھمکتا ہے آدمی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نا شیطان آدمی کے ایمان کو جھپٹنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آدمی کے ایمان کی روشنی چھین لو طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا کرتا ارے دکان اچھی خاصی چل رہی تھی دکان کا چلنا بند ہو گیا کسی نے کچھ کرایا ہے اب کیا کرنا ہاں فلا بابا فلا بابا کیا چلو وہاں ان کے پیر پڑو وہاں کچھ چراغی چڑھاؤ وہاں کچھ نظرانے پیش کرو قبر کے اوپر وہاں چکر چڑھا دو بکرا سب کرو آدمی یہ سب کام کرتا ہے اور ایمان کی دولت گوا کر کے واپس آ جاتا ہے یہاں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ایک سادہ اس کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے استعمال نہیں کر پا رہا اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی ایک پائے وہ دل کمبے اموال مالوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا مال نہیں اموال دے گا تیسرے وہ بنی ایک لڑکا نہیں بہت سارے لڑکے دے گا ابن مانے بیٹا جمع بنی بیٹے دے گا تین فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا سارے مسائل کا حل موجود لیکن استغفار نہیں کرے گا آدمی اگر سلگانے کے لیے تیار رہے گا استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے کتنی ہی اگر بتی سلگاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے لکھ لو سر پٹک ڈالو ایک بابا نہیں دنیا کے تمام باباؤں کے پاس چلے جاؤ تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی نوٹ ڈاؤن نوٹ اٹ ڈاؤن لکھ لو اس کو لکھ لو اس کو لیے کہ قرآن حکیم میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج تم نے چھوڑ دیا ہے اگر پتی سلگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کسی درد پہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تم دولت ایمان جمع کر واپس آ جاؤ کیا چاہیے آپ کو بارش چاہیے استفا کرو کیا چاہیے مال چاہیے استفا کرو کیا چاہیے بیٹے چاہیے استفا کرو اور کیا چاہیے استعفا چاہیے استفا کرو نہریں چاہیے استفا کرو اور یہی تقریب تو حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے قوم آج کے سامنے کی بڑی مضبوط قوم تھی اللہ و تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی تقریب کو بارہویں سورہ حود کے اندر نوٹ فرمایا نقل فرمایا میں وہ تقریب پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اللہ فرماتا ہے وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا عن مجرمين الله أكبر اور آج کی طرف ہم نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جماؤ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ دیکھا بیوی یہ دیکھ کر کے ڈر گئی اچھا۔ گھر کے اندر کٹی نظر آ رہی ہے تو مولانا کیا کیا جائے مولانا سے کیا پوچھتے ہو قرآن سے پوچھو مولانا سے پوچھنے اس لیے آئے ہو تاکہ مولانا تمہیں سند جواز فراہم کر دے اس بات پر کہ کسی بھی طریقے سے باباؤں کے پاس جانے کی اجازت دے دے باباؤں کے پاس جانے کی چھوٹ دے دے جبکہ رسول کی سنت موجود ہے کہ گھر میں جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہے تو اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے تم جب شیاطین کو خود گھر میں گھسا لو گے تو بے برکتی نہیں آئے گی شیطان کو تم نے خود گھسا لیا ہے رحمان کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے شیطان وہاں تو گھس ہی جائے گا اللہ فرماتا ہے يَعْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ کریم اور آدمی جب ذکر رحمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اب دیکھو گھر سے رحمان کا ذکر غائب شیطان حاضر اللہ کا ذکر باہر شیطان داخل اللہ کا ذکر خارج شیطان داخل اب تم نے جب خود ہی شیطان کو انوائٹ کر لیا ہے انویٹیشن کارڈ دے دیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے ذکر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے آپ آئیے تشریف لائیے تشریف لائیے تو وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گھسے گا وہ اللہ فرماتا ہے اکیلا نہیں گھستا وہ ساز و سامان کے ساتھ گھستا ہے اللہ فرماتا ہے منصفا منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد مما يعدهم الشيطان الا غرورا اور چڑھ دوڑ تو رحمان کا ذکر نکلا گھر سے تو اب اللہ فرماتا ہے چڑھ جا چڑھ جا وہ اجلی بالتی کا اپنی آواز کھینچ لے جا لے جا اپنی آواز اندر وہ رجی کا اپنے پیاگوں کو لے جا اکیلا بچ جا اپنے ساتھ اپنے پیاگوں پیادے پیاگے جانتے لشکر کا کمانڈر ہوتا پیچھے جو پیدل پلٹن ہوتی ہے پلٹن لے گیا اور ارے شریف ہو جائے گھر کے مال میں اور اولاد میں اولاد پڑھنے پر تیار نہیں اولاد نافرمان گھوم رہی ہے مال میں بے برکتی ہے قرآن کہتا ہے شیطان شریف ہو گیا تمہاری اولاد کے اندر تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار کیسے رہ سکتی ہے اور تمہارے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے شیطان کو تو تم نے انوائٹ کر لیا ہوا ہے شیطان کو تو تم نے گھسا لیا ہوا ہے شیطان تمہارے مال میں شریک ہو گیا ہے شیطان تمہاری اولاد کے اندر شریک ہو گیا ہے اگر بتی سل گاتے گھوم رہے اس مزار پہ اس مزار پہ اللہ یہ اعتقادی اسے اسلامی گھر کہتے اسلامی معاشرہ کہتے کسی گھر سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی رات میں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی شیطان نہیں گھسے گا جب شیطان کی آواز موجود ہے وہاں اگر بتی سو جاتے پھر رہے مولانا سے علاج پوچھ رہے ارے میں مولانا سے کیا علاج پوچھ رہا ہوں مولانا سے نہیں قرآن حکیم سے علاج پوچھو قرآن حکیم نے کتنی اپنے پیادوں کے ساتھ اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ داخل ہو جا وہ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال میں شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا اولاد میں شریک ہو گیا اولاد نہ فرمانی ہوگی مال میں شریک ہو گیا مال میں بے برکتی کماتا جا رہا ہے پورا ہی نہیں پڑ رہا ہے ہائے ہائے کرتا جا رہا ہے لاکھوں کما رہا ہے تو ہائے ہائے بیس روپیہ پچاس روپیہ کما رہا تو بھی ہے اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی آدمی کی سوچ الٹی ہے وہ کیا سمجھتا ہے میری روزی میری دکان دیتی ہے میری روزی مجھے میرا کاروبار دیتا ہے میری روزی مجھے زمین سے ملتی ہے یہی تو غلط تصور ہے اللہ فرماتا مانتا آسمان میں تمہاری روزی ہے اب جناب علی تمہارا تو عقیدہ بنا ہوا کہ زمین میں روزی ہے کہاں ملے گی اللہ پرمانا وہ فس سمائے آسمان میں تمہاری روزی ہے اور تم نے عقیدہ کیا بنا لیا ہے تمہاری دکان روزی دیتی ہے آسان ہوتی رہتی ہے دکان پر بیٹھا رہتا گپے مارتا رہتا عقیدہ ہے نا کاروبار میں پھنسا ہوا مولانا کاروبار تو نماز میں آنے کی فرصت ہی نہیں دے رہے بتائیے کہیں ایک عجیب و غریب قول لکھا ہوا دیکھا بڑا پسند آیا شاید آپ نے بھی پڑھا اس مقولے کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام کرنا ہے نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے ترجیحات کی لٹ گئی ہے تصور ہی کٹمٹ ہو گیا گیا ہے تو برکت ہمارے گھروں میں برکت ہماری اولاد میں برکت ہمارے مالوں میں آئے تو کیسے آئے ہر چیز پر تو شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے اب بیوی گھر میں ڈرے گی نہیں بچے ڈریں گے نہیں بچے پریشان نہیں ہوں گے جب پورا گھر شیاتی سے بھر لیا ہے آپ نے اور باباؤں کے گھر پر جانے سے مسئلہ اور رستہ چلا جاتا ہے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا مسئلے کا حل یہاں موجود رو پلٹو اپنی زندگی کی روش کو بدلو اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف پلٹو اسی کا نام توبہ ہے اسی کا نام استعفی آدمی کیا چاہتا ہے مجھے قوت ملے طاقت ملے اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی علاج کیا استغفار اور توبہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا عن مجرمین استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلا اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا اور قوت ہی سے سے طاقت جنگ جیتی جاتی ہے اور طاقت طاقت کا کا سرچشمہ کیا ہے استغفار اور توبہ اب فرق بتا دوں میں استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں ربکم ثم توبوا الیہ کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں نہیں نہیں جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو آگے اسلام نہ مذکور ہو تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے ہاں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں ایمان اور اسلام دونوں تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے سے یہ فرق ہو جائے گا ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں تو اس کے کا مطلب اور ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا کیا مطلب ہوگا استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے جو برائی ہم نے کی ہے اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا یہ مطلب ہوگا استغفار کا اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا گویا کہ استغبار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں لیکن اگر اس جگہ پر خالی استفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس میں داخل گا اور اب توبہ خالی ہو تو وہاں استفار بھی داخل یہ تھوڑا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا من پری پر ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا اور راستہ کیسا ہے یو ہلاکے اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی ہے اس کھائی پہ گر جائے گا یا ولا تو مقصود منزل مقصود تک وہ راستہ نہیں جاتا میں ایک کوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا میری منزل تک وہ راستہ نہیں جاتا ہے میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے ہوئے اب میں کیا کرتا ہوں ایک آدمی بتاتا ہے ارے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے کرور جانا ہے بولے قانون کا راستہ نہیں ہے یہ تو راجور کا راستہ ہے تم الٹا آ گئے تم کو بالکل اپنے اپوزٹ میں جانا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے تم غلط راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جانا اب آدمی کیا کرتا ہے گھوڑے کی باغ کو موڑتا ہے اس راستے اس مڑنے کا نام توبہ ہے اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے اس کو استغفار اس ہے یہ مطلب ہے توبہ یہ فرق ہے اسی وجہ سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے ارجو ارجو لوٹنا کس طرح اللہ اللہ کی طرف لوٹنا گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے اللہ کی طاقت کی طرف جانا اس کا نام توبہ ہے تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور استغفار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اس مثال کو ذہن میں رکھیے تو توبہ اور استغفار کا فرق آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے گا آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے فلاں جگہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آئی فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب آیا اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا ایک کام کرتے رہتے تو ہے اللہ فرماتا يستغفرون اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے ہوئے جب وہ استغفار کرنے والے ہو اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں کے لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف پلٹتے نہیں استفار نہیں کرتے استفار کا مطلب کیا ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا اسی طرح استفار تو گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اسی وجہ سے اللہ ایسے مقام کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا لہذا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نسخہ بتایا گیا استغفار کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں یہ رحمت کا فول سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں توبہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمام گناہوں کی کی معافی کا پروانہ بن جائے توبہ وجہ سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے یہ اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی نیکی ہے توبہ مشہور حدیث ہے آپ سنتے رہتے ہیں مسلم شریف کتاب التوبہ کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا من قتل تس ساتم و تسری جس آدمی نے ننانوے آدمیوں کا مرڈر کیا ہوا کتنے آدمیوں کو مارا تھا ننانوے آدمیوں کو قتل کیا تھا جبکہ شریعت محمدیہ میں قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ایک آدمی کے قتل کو قرآن پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے یعنی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس آدمی نے نندان میں قتل کیے تھے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا عجیب بات ہے کہ وہاں پر عالم کا لفظ نہیں ہے وہاں فد اللہ راہبن ایک بابا کے پاس بھیج دیا گیا راہب بابا کئی خان میں بیٹھا ہوا الٹا پلٹا وزیفہ پڑھنے والا خالی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے آتا جاتا کچھ بھی نہیں آتا جاتا ہے ختم کرنے کے بعد سو کی تعداد پوری ہو گئی ہے اب پوچھنا یہ ہے فہلی من توبہ سو آدمیوں کا قاتل ہوں میں میرے لیے توبہ ہے ہم بھی تیرے لیے توبہ ہے وہ میں کیا بین المرء و توبت ہی کون سی چیز آدمی کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتی اللہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو کی اب بھی تیرے لیے توبہ ہے توبہ کر لے اور دیکھ جس سرزمین میں تو رہ رہا تھا بری سرزمین اب وہاں مت رہا فلاں گاؤں میں چلا جاؤ وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ عبادت میں لگ جاؤ اس سے ایک نقطۂ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے اس لیے کہ آدمی بری صحبت میں بیٹھ کر کے برائی کا اثر قبول کر لیتا ہے کبھی بھی برے آدمی کو اپنا ہم نشین اپنا ساتھی اپنا دوست اپنا مصاحب نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے مزاج گرم ہوتے ہیں جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج سرد ہوتا ہے اور جہاں کا ماحول پتھریلا ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی پتھر جیسا ہو جاتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا تھا ایسے لوگوں کے درمیان جو پتھروں کے درمیان رہتے تھے اور ایسے پتھر دل ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اتنے پتھر دل تھے اللہ و تعالیٰ نے ایسے سنگ دل لوگوں کے پتھر دلوں کو موم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے گلستا ان کی ایک کتاب ہے فارسی کے اندر دیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاوے سے تو مستم وہ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب نشستم جمالے ہم نشی در میں نفر کر وگرنا من ہما خاکم کی ہستم حضرت سادی فرما رہے کہ میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ہاں گیا پہلے صابن جو آج نئے نئے ہمارے درمیان موجود ہیں یہ صابن آپ اس دور میں کہاں تھے لوگ کچھ خاص قسم کی مٹی استعمال کرتے تھے نہاتے وقت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے بتایا کہ یہ مٹی کا صابن لو اور ہمام میں چلے جاؤ جب میں اندر حمام میں اس مٹی کو لے کر کے پہنچا اور پانی بدن پر گرانے کے بعد میں نے اس مٹی کو اپنے بدن پر ملنا شروع کیا تو مٹی سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلنے لگی میں نے پوچھا اس مٹی سے جس کو میں صابن کے طور پر استعمال کر رہا تھا مٹی سے میں نے پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا آبیری میں نے اس سے پوچھا کہ یا آبیر ہے یا ہوئے دلاوے سے تو مستم کی میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا ہوں تو مٹی ہے تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی وہ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم مٹی نے کہا کہ میں ایک حقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کی ہستم میں مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی میرا میری دوست جو پھول وہ پھول تھا میں اس کی ہم نشینی میں رہی ہوں اور جمالے ہم نشی گرما گرنا منہما خاتم کے استم میرے دوست کے حسن نے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں اس سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ مٹی اگر پھول صحبت میں رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے یعنی ہر چیز اپنے ماحول کا اثر قبول کرتی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پورے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے عالم نے یہ کہا کہ چلا جا انطلق الى ارض کدا و کدا چلا جا فلا سرزمین کی طرف ولا ترجع الى ارض اپنی زمین کی طرف مت لوٹ فانها ارض سوء وہ بری زمین ہے برائی کا اثر تیرے اوپر آ جائے اب ادھر مت جا اچھی زمین کی طرف چلا جائے بے اس راستے کی طرف چلا راستے ہی میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا اوپر سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان نکالیں گے ہم اس کی روح لے جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے اور دونوں نے دلیلیں پیش کی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو روح لے جائیں گے دلیل یہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا تھا توبہ کر چکا تھا اور آزاد کے فرشت کا ہم لے جائیں گے اس لیے کہ ابھی تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اب دونوں لڑ رہے دونوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے دونوں بڑی مضبوط دلیلیں دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں فیصلہ کر دوں تجزیہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایسا ہے کہ زمین ناپ لو جہاں سے یہ چلا ہے اور جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا اس کے گاؤں کا اور اس اچھے گاؤں کا وہ فاصلہ ناپ لو جس سرزمین کی طرف زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں ناپا گیا تو وہ آدمی اس نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا سا آگے تھا لہذا رحمت فرشتوں سے لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا کہتے مرتے وقت وہ اپنے سینے کے بل گھسٹتا آگے جا رہا اس طرح جذبہ پیدا ہونا چاہیے آدمی کے اندر بری جگہ سے بھاگنے آدمی مرتے وقت پیٹ کے بل آگے کی طرف گھسٹتا تھا ایسا حدیث کا الفاظ اس کو کہتے توبہ کہ کبھی آدمی برائی کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھے اس میں توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کس طرح کیا ہے تو اللہ تبارک تعالی توبہ قبول کرتا ہے اور قرآن میں ہے کہ ان اللہ یقبل توبہ عبادی بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے شرط یہ ہے کہ توبہ کے تمام شرائط موجود ہونے چاہیے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جن لوگوں کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا جن کے صبر کو قرآن میں ضرب المسل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کا ایمان جن کا اعتقاد پہاڑوں جیسا تھا ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے وہ دوری اللہ علی جمع ائل سورت قرآن کے پہلے مخاطبین ہیں صحابہ کرام تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنوں اے صحابہ اللہ اکبر ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کتنی اہم شے توبہ کتنی اہم شے اور فرمایا گیا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت فلاح کو معلق کیا توبہ کے اوپر یعنی فلاح فلاح ہی امید رکھے کامیابی کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے تو وہ کامیابی کی امید نہ رکھے لعلکم تفلحون سے یہی مستفاد ہوا کہ فلاح ارجن فلاح تائب ہی توبہ کرنے والا ہی یہ امید کرے کامیابی کی دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استفار کرے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استفار کرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جسے حضرت امام ابن ماجہ ابن ماجہ شریف میں اور یہ روایت ترمزی میں بھی موجود ہے روایت اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان کن لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس رب اغفر لی وتب علی انك انت التواب الغفور مئات مرات حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ جب بیٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے ہم لوگ گنتے تھے کہ سو مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے سو مرتبہ کیا علی اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ میری توبہ قبول فرما دیکھیے استفار اور توبہ اے اللہ مجھے بخش دے علی میری توبہ قبول فرما ان کا توبہ الغفور بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا کتنی بار تو میں ایک مجلس میں یہ دعا سو بار کرتے تھے اس میں استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ اللہ اکبر آپ ایک عجیب بات سنیں گے گنہدار بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں نہیں گناہ کرنے والا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے کیا ہاں حدیث رواج اس وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء خطاء اون نہیں كل بني ادم خطاء خیر الخطائین التوابون رواہ ابن ابن ماجہ ماجہ یہ روایت میں میں میں بھی بھی بھی ہے مسند احمد حضرت حضرت انس انس مالک سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے خطا ہو جاتی ہے وہ خیر الخطائین سب سے اچھا گنہگار سب سے اچھا گنہگار گنہگار اور اچھا ہے سب سے اچھا گنہگار کون سا توبہ کہنے والا اللہ کو توبہ بہت پسند ہے توبہ بہت پسند ہے توبہ سے جانتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندہ گناہ پر گناہ کیے چلا گیا اور پھر اب توبہ کرنا چاہیے ڈر گیا اللہ سے اے اللہ میری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے اے اللہ کیا کروں ندامت کا احساس لیے ہوئے وہ پلٹتا ہے جب توبہ کرتا تو جانتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے صحیح حدیث ہے مسلم کی بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے جانتے ہو کتنا خوش ہوتا ہے ایک مثال سے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے ایک سہارا کو قطع کر رہا ہے ایک جنگل کو ایک بیابان کو قطع کر رہا ہے اور اسی اونٹ کے اوپر اس کا توشا موجود ہے اس کے کپڑے بھی ہیں پانی بھی مشق میں موجود ہے ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے جب بیدار ہوتا ہے اونٹ غائب ہوتا ہے اب پریشان سامنے لکھوں تک سہارا ہے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کھاتا جاتا ہے رونے لگتا ہے تھوڑی دیر تک اونٹ کو تلاش کرتا ہے اونٹ نہیں ملتا رونے لگتا ہے زاروں قطار ہوتا ہے اب میں اس لکھوں تک سہارا کے اندر بغیر کھانے پینے کے مر جاؤں اب میں نہیں بچ سکتا روتے روتے سے نیند آ جاتی ہے اور اسے اپنی موت یقین ہو اور کیسے ہی ہوتا ہے سامنے ہی اس کا اونٹ ماں توشے کے پانی کے موجود رہتا ہے جس کو وہ سونے سے پہلے رونے دھونے سے پہلے بہت دور تک ڈھونڈ چکا تھا اونٹ نہیں ملا تھا جب بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ کے اونٹ اس کے سامنے فوراً مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اے اللہ میں تیرا معبود ہوں تو میرا بندہ ہے اللہ کو بولتا ہے اللہ کو کیا بولتا ہے اے اللہ میں تیرا معبود ہوں تو میرا بندہ ہے اور یہ سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا پڑتا ہے اس سے ایک نقطہ ہوا کہ بے خیالی میں اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی چاہے وہ بات کتنی ہی سخت کیوں نہ مانی جاتی ہے اگر زبان سے آدمی کی کوئی بری بات نکل گئی تو اس پر گرفت نہیں ہوتی اللہ کبارک مواخذہ نہیں کرتا کتنی بات کہہ کہہ کتنی بڑی بات گیا گیا بول میں تیرا معبود تو میرا بندہ مارے خوشی کے بات کو الٹ دیتا ہے یہ خوشی کی انتہا بتائی جا رہی ہے تو جتنا خوش یہ آدمی ہوتا ہے اونٹ کو ماں اپنے سامان کے پا کر کے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہوں کے میدان میں آگے جا کر کے اللہ کی طاعت کی طرف پلٹا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اب آپ ایک سوال کریں گے اس سوال کو حل کر لیتے ہیں بات ختم کر لیں شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے ابھی تو ہاتھ پیروں میں جان ہے جوانی ہے ایش کر لو اللہ فرماتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی گناہ کرنے کے بعد قریب توبہ کرو تم یتو قریب ہی قریب ہی توبہ کرو اس بھروسے میں نہ رہو کہ زندگی تمہارے ساتھ وفا کرے گی اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگلا پل شاید تمہاری موت کا پل ہو تم نے کیسے یقین کر لیا کہ ابھی جوان ہے ہم کا جوان تو موت نہیں آتی بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں توبہ کے لیے اللہ فرماتا ہے توبہ ایسے لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد سم قریب قریب توبہ کر لیتے والے اللہ ان کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے توبہ قبول تو جلدی توبہ کر لینا چاہیے جلدی توبہ کر لینا چاہیے اگلے لمحوں کے انتظار میں توبہ کو نہیں ٹالنا چاہیے اور دیکھو ایک قول کسی فلاسفر کا میں نے پڑھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل قابل معافی معافی ہے سرکشی غلطی اور سرکشی غلطی بائی چانس ہو جائے ہے بائی چانس ہو جائے کرتی ہے اور جو برابر کرتا ہے وہ غلطی نہیں ہے وہ تمرد ہے سرکشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بتا دیا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے سرکچی شیطان سے ہوتی ہے حضرت آدم سے غلطی ہوئی فوراً توبہ کی لیکن غلطی شیطان سے ہوئی آج تک رام دے درگاہ برابر وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے تو غلطی کرنا انسانیت ہے اور سرکشی کرنا شیطانیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین